تو نہ چاہے تو نہیں ہوں ہاں، ہاں، ہاں، توجہ فرمائے تو نہ چاہے تو نہیں ہوں تو جو چاہے تو میں ہوں تو نہ چاہے تو نہیں ہوں تو جو چاہے تو میں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے پرے کاہے تو میں ہوں بھائی کیا کہنے پرے کاہے تو میں ہوں واہ واہ واہ واہ واہ چاہے تو نہیں ہوں تجھے چاہے تو میں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے پرے کاہے تو میں ہوں تیرے غم نے میری ہستی کی ضمانت دی تھی تیرے غم نے میری ہستی کی ضمانت دی تھی تو اگر اپنے تعلق کو نباہے تو میں ہوں غم نے میری ہستی کی ضمانت دی تھی تو اگر اپنے تعلق کو نبھائے تو میں ہوں دل نے کب شیوہ دریوزہ گری تر کیا کیا اچھا نکی کیا فائدہ دریوزہ گری دل نے کب شیوہ دریوزہ گری تر کیا تیرے در پر نہ ہوا میں سر راہے تو میں ہوں <laughs> دل نے کب دریوزہ گری تر کیا تیرے در پر نہ ہوا میں سر تو میں ہوں تو نہ مانے گا مگر خلوت دل میں تیری کیا شیر تو نہ مانے گا مگر خلوت دل میں تیری یار اکثر نہ سہی گائے بگائے تو میں ہوں تو نہ مانے گا مگر میں یار اکثر نہ صحیح گاہے بگاہے تمہیں ہوں تو نہ مانے گا مگر خلوت دل میں تیری یار اکثر نہ صحیح گاہے بگاہے تمہیں ہوں اور کیا چاہیے اس فقر و فقیری میں فراز <laughs> اور کیا چاہیے اس فقر و فقیری میں فراز صاحب ہو پیوند کلاہے تو میں ہوں <laughs> تو نہ چاہے تو نہیں ہوں تجھے چاہے تو نہیں ہوں